الله sallallahu میں بھی داجوں میں بھی اوروں میں بھی برقمانی آ گئی بدگمانی کی مرض نے معافی چاہتا ہوں اور توبہ اس کو کہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے موت کے آخری موت کی آخری سانس anybody کرنا میں لہر ہوگا